بزرگان گیر نوجوان ساتھیوں یہ صورت الفرقان کی ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی علامات اور خوبیاں بیان کی ہیں اسلام ایک بہت ہی جامع اور کامل اور شامل دین ہے اسلام کے اندر ہر قسم کے احکام ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے جتنے مسائل کا محتاج ہوتا ہے اسلام نے اس تمام مسائل مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے ایک مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی غیر دین کا محتاج نہیں ہے بس ضرورت ہے کہ مسلمان بھی اسلام کو سیکھے اور نبی رہے کی لاہی شریعت کو سمجھے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے اس میں جہاں توحید اور سنت عبادات اور اسی طرح سے عبادات وغیرہ پر زور دیا گیا ہے ایسے ہی اس دین کے اندر آداب اور اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے نبی علیہ صاحب نے ہے رمایا اے مسلمانوں وہ گے وہ تب بنا مکارب اخلاق اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں اخلاق حسنا کو بالکل عام کرتے ہیں آپ کی بے شک کے بڑے مقاصد میں سے اللہ شریف کی عبادت اور توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق اور آداب کی تعلیم ہے اور اخلاق اور آداب ہاں، کہتے ہیں اخلاق تو کہتے ہیں وہ آپ کا طور طریقہ اور آپ کا وہ اثار جس کے ذریعے آپ سامنے والوں سے ملتے اور ملاتے ہیں اگر آپ اچھے طرح سے ملتے ہیں تو اچھے اخلاق ہیں بری طرح سے ملتے ہیں تو یہ پورے اخلاق ہیں تو اخلاق کہا جاتا ہے آپ ایک انسان اپنے تمام انسان بھائیوں کے ساتھ جس طور طریقے کو اختیار کر کے ملتا ملاتا ہے اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے آداب کیا ہے کسی چیز کے ادا کرنے اور کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اور کچھ احکام مقرر کیے ہیں وہ چیز اگر آپ کرنے لگتے ہیں تو انہی چیزوں کا انہیں احکام اگر پابندی کریں گے تو یہ آداب کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے جہاں ہم تمام مسلمانوں پر بہت سارے اخلاق اور آداب فرق کرا دیے ہیں انہیں ایک ادب جو ہے بڑا اہم وہ راستوں کا ہے جس راستے پر ہم آپ چلتے ہیں ایک راستہ ہے آپ راستوں پر چلتے ہیں راستے پر بیٹھتے ہیں آپ راستوں سے گزرتے ہیں اکیلے نہیں گزرتے سامنے سے بھی لوگ آنے والے رہتے ہیں دائیں بائیں سے بھی لوگ ملنے ملانے والے رہتے ہیں اس سے بھی کچھ آداب ہے امام بخاری اور مسلم رہنم کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تالان ہو سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو کو سامنے ساتھ نمایا اے لوگوں جلوس و روس سے الگ چلو راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو راستوں پر نہ بیٹھو اور ایک روایت میں جو روس سے الگ سروداس کہتے ہیں آج پرانے زمانے میں آج بات علاقوں میں رائے تھے اپنے گھر کے سامنے دیوار پہ لگا ہوا ایک چبوترا بنا لیا جاتا ہے اور اسی پر لوگ بیٹھے رہتے ہوا خوشی کے لیے نبی علیہ پراسام نے منع کیا جب آپ نے روکا خبردار جلوس الگ تو روکا راستوں پر تم نہ بیٹھا کرو یا گھر کے سامنے جو چبوترا بناتے ہو وہاں تم نہ بیٹھو اپنے گھر میں بیٹھو تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو شاہد کرام نام یا رسول اللہ بدل ہم لوگوں کے لیے تو دیکھے راستے پر بیٹھے کوئی چارے کار نہیں ہے گھر چھوٹے ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں ہوا نہیں آتی ہم لوگ گھر میں گرمی سے تند آ جاتے ہیں تو باہر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو بغیر باہر بیٹھے ہم لوگوں کا گزارا بہت ہی مشکل ہے آپ نے ساتھ سمجھا فرین ابھی تم فہا تم تری حق کہا اگر تم لوگ اگر اگر کے سامنے راستے پر بیٹھنے میں مجبور ہو اور بغیر بیٹھے تمہارا گزارا نہیں چلتا ہوتا تو ایک شرط کے ساتھ بیٹھو بھائی ابھی تم کہا اگر تم انکار کرتے ہو اور تمہیں راستے پر بیٹھنا ہی ہے تو اس وقت بیٹھو جبکہ تم راستے کا حق ادا کرو صحاب کرام کی پریشانی کی امتحان رہ گئی ابھی تک انہوں نے یہی سمجھا تھا اللہ کے حق ہے نبی کے حقوق ہے ماں حقوق ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہیں اگر آپ جانور پال لیتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں لیکن آج آپ نے فرمایا کہ راستوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں اس لیے صاحب کرام نے کہا یا رسول اللہ وبا ہم لوگ بڑے پریشان کہ راستوں کے بھی حقوق ہیں تو آپ ذرا بتائیں کہ راستوں کے کیا حقوق ہیں جب تک وہ حقوق نہ ادا کر سکے تب تک ہم لوگ راستے میں نہیں بیٹھ سکتے تو آپ بتائیں کہ حقوق کیا ہیں آپ نے ساتھ بنایا راستوں کے حقوق ہیں وقب الب الرا دے بالمعروف اب عن معروف اور ایک کر اور ایک بڑی شادی او كما قال کا من آپ نے راستوں کے کئی حقوق بیان فرمائے آپ نے بتایا راستے کا سب سے بڑا حق یہ ہے وسط البصر کہ جب راستے پر بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کو سیچھی رکھو اب یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنے لوگ راستے سے اس حق کو ادا کر رہے ہیں آپ نے ساتھ روایا سب سے پہلا حق یہ ہے البصر راستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو نگاہیں تمہاری ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو نمبر دو آپ نے ساتھ روایا کہ کل ادا راستے کا پہلا حق تو ہے نگاہیں نیچی کرنا آپ نگاہیں کر کرنے بیٹھے اور اگر آپ کو راستہ چلنا بھی ہے آپ ایسے نہیں اپنے دروازے پر بلکہ راستہ چل رہے ہیں جب بھی راستے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے کہ جب بھی تم راستہ پکڑ کر کے چلو تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ جاؤ اپنی نگاہیں نیچی یا ایون ندی کل ہمارے نبی آپ مومنوں کو کہنے کہ جب راستہ چلتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے آپ اللہ تعالیٰ نے راستے کا سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا عدم یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں تو نگاہیں آپ کی نیچی ہو اور اگر آپ راستہ چل رہے ہیں جبکہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں نبی علیہ صاحب نے فرمایا راستے کا دوسرا حق یہ ہے وقف فل ادا وقف ادا اپنے آپ کو لوگوں کو ایزا نہیں پہنچاؤ بس فل ادا گزرنے والوں کو تکلیف نہ دو گزرنے والوں کو ستاؤ نہیں گزرنے والوں کو ایزا نہ پہنچاؤ میرے بھائیوں راستے میں اگر آپ کوئی انسان بیٹھ کر کے گزرنے والوں کو ایزا پہنچاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا کچھ بھی آپ نے ساتھ روایا مگر آد مسلم وجب تو ہی رہا اگر کوئی انسان راستہ گزرنے والوں کو ایدا پہنچاتا ہے تو جتنے گزرنے والے رہتے سب کی لانت اللہ اس کے اوپر واجب کر دیتی ہے وہ انسان لانت کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو راستے میں لوگوں کو ایدا پہنچاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کب فل ادا اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ راستے کا دوسرا حق ہے نمبر تین آپ نے ساتھ فرمایا راستے کا تیسرا حق آپ نے فرمایا یہ ہے ورد السلام ورد السلام اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں اور یا راستے پر چل رہے کسی بھائی نے سلام کر دیا تو اس کے سلام کا آپ جواب دیں اگر آپ نے جواب نہ دیا سزا سلام کرنے والے نے سلام کیا گزرتے سلام کر دیا لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا تو آپ نے اس کا حق ادا کیا نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا وہ ارشاد وہ ارشاد چوتھا حق یہ ہے کہ اگر آپ راستے پر بیٹھے ہی نہیں راستے پر آپ کی دکان ہے آپ کا کاروبار ہے یا آپ باہر راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ساتھ میں چوتھا ہٹے اور ارشاد بعد لے اگر کوئی بھولا تھکا ہوا انسان راستہ پوچھتا ہے تو اس کے راستے کی رہنمائی کر دو اور بتا دو کہ آگے ہاں، جہاں تم جانا چاہتے ہو اس راستے پر جاؤ تو دے کے تم پہنچ جاؤ گے اس کی رہنمائی کر دے گا اور اس کو بتا دا نمبر فائیو اب نے ساتھ ہمایا وہ امروں کا بل معروف ہے ان بل معروف ہے وہ نہیں وال مل کر اور راستے کے بڑے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان اب روٹی معروف ہے وہ نہیں آپ اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی من کر کام کوئی کر رہا ہے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ کو آپ روکیں یہ راستے کہا کہ آپ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض مقرر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی یا کوئی انسان برائی کر رہا ہو تو آپ اس کو منع کریں اسی طرح کے بعد بل معروف سے سامنے والا اگر نیکی میں کوتا ہی کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ راستے میں بیٹھے ہی نہیں راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اذان ہو گئی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے تو الامر بل معروف ہے راستے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں اس کو حکم دیں اور اسے یاد دلائیں گے نہیں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ آپ نے ساتھ سمایا یہ راستے کے حقوق ہے اگر یہ حقوق کو ادا کر سکتے ہو تو راستے پر بیٹھو اگر یہ حقوق نہیں ادا کر سکتے تو اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اگر ہمارے اوپر جتنے حقوق مقرر ہیں ان کو ادا کرنے کی تو نصیب نہیں فرمائش حضرت عبداللہ مقبل رضی اللہ یہ جلیل القدر صاحب ہی ہے راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے ہمارے اپنا کرتے تھے راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں سامنے دیکھا کہ کچھ بچے وہ گولی کھیل رہے ہیں پتھر لے لے کر کے گولیاں کھیل رہے ہیں عبداللہ عبداللہ اللہ عبد اللہ اس پھل اللہ تعالیٰ تارا رک گئے سارے بچوں کو منع کیا اور خبردار نبی علیہ خان نے یہ جو گولیاں کھیلتے ہو اس اللہ کے رسول نے منع کیا ہے بچے بن کر کام غلط کام کر رہے تھے صحابی رسول گزرے انہوں نے منع کیا سارے بچے رک گئے ہاں چاچا منع کر رہے ہیں چاچا روک رہے ہیں خاموش ہو جاؤ حضرت عبداللہ ابن مظفر رضی اللہ ہو ہو کچھ دور گئے اور سوچا ذرا آپ کر کے دیکھے سارے بچے بھر گئے کہ پھر پلٹ کر کے آئے ہیں پلٹ کر کے دیکھا تو سارے بچے پھر دوبارہ گولیاں کھیل رہے ہیں اور انہیں ان بچوں نے ان کا بھتیجا لکھا پلٹ کر کے آئے اور کہا ہے میرے بھتیجے یگ آدمی میرے بھتیجے یاد رکھو ہم نے تم کو منع کیا اور اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ خبردار یہ گولیاں نہ کھیلو نہ یہ گولیاں جو کھیلتے ہو اس سے نہ تو تم شکار گرا سکتے ہو اور نہ اپنے دشمن کو دیر کر سکتے ہو بلا وجہ کھیلتے ہو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا صرف اتنا ہوگا کہ ایک بچے نے گولی ماری اور سامنے والے بچے کی آنکھ میں لگ گئی تو آنکھ ٹوٹ گئی اور دانت میں لگ گیا تو دانت ٹوٹ گیا آپ کے ساتھ میں خبردار اس لیے گولیاں نہیں کھیلا کرو پہلے منع کیا اور تم نے میرے بھتیجے صرف دوبارہ کھیلا اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر اس حرکت سے بات نہیں آنا تو میں زندگی بھر تج سے بات نہیں کروں گا ہمارے اخلاق لوگوں ہر اس راستے کو حقوق کو ادا کیا کرتے تھے حضرت ہو بردار نبی ربی اللہ ہو تارا ہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی السلام کے پاس ہم آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ ہو اکبر یہ ہے میرے بھائی راستوں کا کسی کو تکلیف نہ دی جائے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تارا رو کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اور میں بھی لمبی عمر امریکہ ہوں یہ نہیں پتا کہ آپ پہلے دنیا سے چلے جائیں میں باقی رہ رہتا ہوں یا آپ سے میں باقی رہوں اور آپ سے لے جائیں آج فرمایا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دے یہ پتا بھروسہ نہیں کہ ہم اور آپ کب تک رہیں گے اسی لیے بہتر ہے آج ہی آپ سے پوچھ لو آپ میرے ساتھ ابو مردہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی ایسا عمل بتا دے جس عمل کی بنا پر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دے دے تو تمہیں بتاتا ہوں اب سل ادا ابستری مسلمانوں کے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہو تو اس چیز کو اٹھا کر کے پھینک دینا اور مسلمانوں کے راستوں کو صاف کر دینا جس چیز سے مسلمانوں کے راستے میں تکلیف پہنچ رہی ہو اس چیز کو ہٹا کر کے مسلمانوں کو عید آ سے بچا دینا آنے پر ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان پر جنت کو واجب قرار دے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راستوں کے حقوق اور آداب کو اپنانے کی تو فکر سی فرمائی اکر کو بالکل ہوئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد امام سنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو در کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ایک مرتبہ بڑی نصیحت دے دی آپ نے سنایا یا اے ابو گھر میں تمہیں ایک صدقہ بتا دیتا ہوں یہ مال اور دولت بھی صدقہ نہیں ہے مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں مال خرچ کرنا درہم و دینا دینا یہ بھی صدقہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت ہے اللہ اکبر ہمیں وہ حدیث یاد آئی سن داؤ کی ایک موقع پر نبی علیہ نے نبی کے ایک موقع پر آپ نے لوگوں کا صدقہ کرو صدقہ کرو صدقے کی ضرورت تھی لوگوں نے صدقہ کیا ہے کسی کے پاس کھجور تھا کسی کے پاس اناج اور گنگا تھا کسی کے پاس بھی تھا لا کر کے لوگ کپڑے تھے جوتے چپل جس کے پاس جو لا کر کے دے دیا ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بہت روئی بہت پریشان ہوئی صدقہ مال و دولت ہی کا صدقہ نہیں ہے آپ نے صدقے کے اقسام بیان کیا اور تکلیف دے چیز کو ہٹانا رات کو یہ بھی صدقہ آپ نے بتایا وہ صحابی بہت پریشان افسوس کرتے ہیں رات کو نکلے کتنا جاؤں شاید کہیں کسی کے ہاں مزدوری مل جائے تو رات کو مزدوری کر کے صبح میں بھی نبی صاحب کی خدمت میں کا کر دوں لیکن اتفاق رات بھر پہنتے رہے کچھ نہ ملا کہیں مزدوری نہ ملی رو رہے ہیں آخر میں ان کو یاد آیا کہ ہمارے اوپر فلا انسان نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر اس نے زیادتی کی ہے دورت خود کے دل میں آئے اللہ سب کے پاس مار سب کے پاس دولت ہے ان کے پاس صدقہ کرنے کا سامان ہے ہم کو مزدوری سے کر کے صدقہ کرنا چاہے وہ بھی ہمیں نہ ملا تو اللہ میرے اوپر فلاں نے جو ظلم کیا ہے میں اس کے ظلم کو صدقہ کر دیتا ہوں اے اللہ میں اس کو معاف کر دے گا ہمارا کوئی مواخذہ ہمارے مطابق کوئی مواخذہ نہ کرنا اس نے جو ہمارے پیا کیا ہم نے ایسی سنگے کے طور پر معاف کر دیا یہ بیچارے کا سے اللہ ہو صبح نبی رہے ہے کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کون انسان ہے انسان ہے جس نے صدقہ کیا اللہ نے سب سے پہلے اس کا صدقہ قبول کر دیا سارے لوگ اس سے کیا ہوا اللہ کے رسول نے بلایا ان کو تم نے کون سا صدقہ کیا کہ جتنے لوگوں نے کل سے صدقہ کیا تھا سب سے پہلے تمہارے صدقے کو اللہ نے قبول کیا کتنا مال کتنی دولت کتنا خزانہ تم نے دیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا پورا واقعہ بتایا میرے استاد جس نے جاننی کیا تھا میں نے تو ابابی اللہ ہمارے اوپر آپ کے جن بندوں نے ظلم کیا ہو اور جاگ کیا ہو میں سب کو معاف کر کے اس کو بتاؤ دیتا ہوں آپ نے ساتھ سمایا تمہارے متعلق اللہ نے وہی کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارا ستہ قبول کر لیا میرے خریدا بہت ساری چیزیں کا ہوتی ہے اسی لیے حضرت ابو در کے فاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بلایا بنایا آرے آباد ہے کا صدقہ اللہ اکبر اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے یہ چہرے سے ملاقات کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقے کا درجہ دے رکھا ہے تبسموں کا لڑکا سد کا مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی سے سامنا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سب کا بنا دیا ہے آپ نے ساتھ روایا اللہ ہو کر بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کیا اسی بیان کر کے فرمایا وہ تو کل حجرا وہ ایماتا تو کل حجرا وہ سوکٹا سو کتھا وی کے کا صدقہ اے ابو سر اگر تم راستہ پکڑ کے جا رہے تھے راستے میں تم نے دیکھا کہ کہیں راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا کہیں کانٹا پڑا ہوا ہے یا کہیں کوئی ہڈی پڑی ہے جو کسی مسلمان بھائی کے پیر میں لگ جائے تو نقصان پہنچا دے گا اس میں پتھر کو اور کانٹے کو ہٹا دینا یہ بھی تمہارے لیے سچے کا خواب جایا کرتا ہے تو میرے بھائی راستوں کے حقوق ادا کرنا اور لحاظ کرنا سلام کرنا جواب دینا اور لوگوں بھولے بھٹوں کو راستہ بتا دینا یہ ہمارے فرائض میں سے اس کے علاوہ بہت سارے حقوق حکومت ہے حکومت آپ کے لیے غرور جو ہے وہ بہت سارے قانون راستہ چلنے کے لیے جو بناتے ہیں آپ کے سہولت کے لیے آپ کے امن و امان کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بھی اس کا بھی خیال رکھنا یہ بھی راستے کو حقوق حقوق میں آیا کرتا ہے ہمیں چاہیے ہم گاڑی چلاتے ہو یا پیدل چل رہے ہو چاہے سوچ ہمارے لیے قوانین مقرر ہے اور جو آداب مقرر ہے ان کا خیال کر کے ہی ہم راستہ طے کریں اور تمام اپنے مسافر آسن کی اولاد اور اپنے تمام بھائیوں کو راستہ کرتے وقت اپنے پیزا اور تکلیف بھی بچائیں یہی سب سے بڑا راستے کا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے موہت بنائے سنت بنائے اور جو کچھ ہم لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی دے ان حالات ہمیں بھائی بیمار ہو ان کو شفاعت کی عطا فرما جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کے کو ادا کرا دے جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ ہے جو اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم ان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي